ابن ابی زاب نے بیان کیا ان سے ظاہری نے ان سے سالم نے ان سے ان کے باپ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ جو جمعے کے لیے آئے وہ پہلے غسل کر لیا کرے اس حدیث سے ممبر ثابت ہوا صحیح بخاری حدیث نمبر نو سو انیس